حکم نے ابراہیم سے انہوں انہوں نے نے اسود سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانگی کا ارادہ کیا تو اچانک دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے دروازے پر دلگیر اور پریشان کھڑی تھی آپ نے فرمایا تمہارا نہ کوئی بال نہ بچہ پھر بھی تم ہمیں یہی روکنے والی ہو پھر آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے قربانی کے دن طواف افاظہ کیا تھا انہوں نے جواب دیا جی ہاں آپ نے فرمایا تو پھر چلو یعنی ان کے پاس جا کر ان سے بھی پوچھا اور تصدیق کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار دو سو اٹھائیس